سیدنا عبداللہ بن نبی اوفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں قرآن نہیں پڑھ سکتا اس لیے آپ مجھے ایسی چیز کا حکم فرمائیں جو مجھے اس سے کفایت کرے آپ نے اسے فرمایا تو یہ کہہ لیا کر سب تعریف اللہ کے لیے ہے اللہ پاک ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ سب سے بڑا ہے گناہ سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں اور نہ ہی نیکی کرنے کی کوئی قوت ہے مگر اللہ کی مدد کے ساتھ اس آدمی نے یہ کلمات کہے اور اپنی ہتھیلی بند کر لی کیونکہ اس نے ان کلمات کو انگوٹھے سمیت پانچ تک شمار کیا تھا پھر وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول یہ کلمات تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں میرے اپنے لیے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے لیے یہ کہہ لیا کر اے اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما مجھے آفیت دے مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما اس نے یہ کلمات کہے اور اپنی دوسری ہتھیلی کو بھی بند کر دیا اور اپنے انگوٹھے سمیت پانچ تک شمار کیا پھر وہ آدمی چلا گیا جبکہ اس نے دونوں ہتھیلیاں بند کی ہوئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا یقیناً اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں خیر سے بھر لی ہیں حدیث نمبر پندرہ سو ستانوے مسند احمد